وہ بھی لے لیا گیا برہ نہ ہو گئے تو اپنی سطروں کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے استعمال کیے پہلے بھی کہا تھا کہ اتر جاؤ زمین پر یہاں سے نکل جاؤ دوسری مرتبہ بھی کہا ہے دو مرتبہ کہا ہے پہلی مرتبہ کتاب ہے اور بطور سزا کے ہے اور دوسری مرتبہ پھر چندے ٹھہر کر جو اترنے کا دوبارہ حکم دیا یہ حکمتوں پر مبنی ہے کہ اب تمہارا ایک عرصے تک دنیا میں ٹھہرنا طے ہے ایک عرصے تک تم دنیا میں رہو گے جب تک تمہاری اجل اور تمہارا وقت ہے تب تک اس کے بعد لوٹ کر پھر ہمارے پاس تم کو آنا ہے دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کا لقب ملا اور آخرت میں اور جنت میں ابو محمد کا لقب ملا کیونکہ عرش پر جب دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے پوچھا تھا کہ یہ محمد کون ہے بتلایا تھا کہ آپ کی ضروریت میں سب سے اخیر میں آنے والے نبی ہیں اب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جب اتارا گیا زمینی کام جتنے تھے وہ بتائے گئے تلقین کیے گئے ایسے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام وسلام نے اللہ کے دربار میں اپنے گناہ کی معافی بھی مانگی فتلق کا آدموں میں رب ہی کلیمات سیکھ لیے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات توبہ اور اس کے ذریعے سے توبہ کی توبہ کے معنی رجوع کے آتے ہیں اپنی جو معصیت ہوئی تھی اس سے رجوع کیا اللہ کی طرف توبہ کے بڑے فضائل اور مناقب آئے ہیں ایک حدیث میں فرمایا کلو بنی آدم فتعون ہر بنی آدم خطا کار ہے وہ خیر الخطائین ابن اور خطا کاروں میں اچھا وہ ہے جو اللہ کے دربار میں اپنی خطا سے رجوع کرے توبہ کرے معافی مانگے اپنے گناہ اور سچے دل سے اگر توبہ کی جائے تو حدیث پاک میں فرمایا تائب من الزم بھی کمل غم بلا توبہ کرنے والا اللہ کے دربار میں ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں توبہ کسے کہتے ہیں توبہ تین چیزوں کا نام ہے نمبر ایک جو گناہ ہو گیا ہے اس کی ندامت اور اس کا صدمہ اور اس پر شرمسار ہونا اللہ کے دربار کہ مجھ سے کیا چوک ہوئی ہے تو پہلا کام ہے کہ گناہ کا علم ہوا تو اس پر ندامت ہو اس پر افسوس ہو اس پر دکھ ہو صدمہ ہو دوسرے نمبر پر اس گناہ کو ترک کر دیا جائے وہ گناہ کو چھوڑا جائے اور تیسرے نمبر پر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے کہ آئندہ پھر کبھی اے اللہ مجھ سے یہ گناہ صادر نہیں ہوگا پھر بھی اگر چوک ہو گئی تو پھر اللہ تعالی کے دربار میں رجوع کرے توبہ کرے پھر اللہ معاف کرنے والے توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے اور فرمایا کہ آپ کا جب مغرب سے طلوع ہوگا ابھی مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو مغرب سے طلوع ہو یہ علامت قیامت ہے وہاں تک بندوں کی توبہ قبول ہے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے جیسے آدمی بیمار ہوتا ہے تو علاج میں دیر نہیں کرتا جیسے کسی آزو پر کاٹ لگ گئی تو فوراً اس پر دوائی لگاتا ہے دیر نہیں لگاتا اس طرح جب گناہ میں دیر نہیں کی تو توبہ میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے جلدی سے جلدی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے پرانے کریم میں سورہ آراف میں حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات کیا بتائے گئے وہ نقل فرمائے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کے الفاظ سکھائے گئے ظلم وہ تر امنا لنا من پوننسری اللہ یہ معاشیت کے ذریعے سے یہ چوک جو ہو گئی یہ ظلم تھا اپنی جان پر اپنے نفس پر لہذا اگر آپ نے ہماری خطاؤں کو معاف نہیں کیا اور آپ نے اگر رحم کا معاملہ نہیں فرمایا تو ہم لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس سے ایک بات معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ توبہ کا قبول کرنا اللہ کے اختیار میں بندے کا کام ہے توبہ کرنا لیکن قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے اور گناہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا بندے کا کوئی جرم کر لیا بندے سے معافی مانگی لیکن اللہ کا گناہ کیا ہے اور بندے سے معافی مانگے اور بزرگ سے کہے کہ آپ معاف کر دیجئے تو ان کے اختیار میں نہیں ہے گناہ کا معاف کرنا اللہ کے اختیار میں ہے حضرت موسا علیہ تو السلام نے بھی اللہ کے دربار میں معافی مانگی اور رب ربی ظلم تو نفسی فخری گناہ سے اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے جیسے زیادہ کھا لینا یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے کیونکہ بھی کی ہی کو کرنا ہے اس کو پھرنا ہے ظاہری بات ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم پر آئی ہوتی ہے یہ بھی ظلم ہے ضرورت سے زیادہ کھایا اس لیے میں تو بطور ذرافت کے کہا کرتا ہوں کہ زیادہ کھا لو تو پڑھ لو ظلم ان کو سنا وہی لم تک نہ لینا لا یمود کے درجے میں آدمی کھائے کھانا اس کو اٹھائے گا اور اس سے زیادہ کھائے تو کھانے کو یہ اٹھائے گا شیخ صاحب یہی فرما دیں کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لک میں درکار ہیں چلو موجودہ دور میں تو پیٹ بھر کر کھانے کو علماء نانی کہتے کہ بھائی پیٹ بھر کے کھاؤ جی بھر کے مت کھاؤ یہ کہتے ہیں کہ کھاؤ بھی آرام بھی خوب کرو لیکن کام بھی خوب کرو کھایا ہے تو پھر اس کا وصول بھی کرو اللہ کی عبادت میں لگاؤ اپنے آپ کو تعاف میں لگاؤ خیر کے کاموں میں اپنی حاصل ہونے والی طاقت کا استعمال کرو موسا علیہ السلام نے بھی اللہ کے دربار میں یہ کہا غلط تو نفسی بھی اللہ نے کرنا فوقا اللہ ہم نے معاف کر دیا طواب کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور طواب کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہوتی لیکن طواب بندہ ہے تو کثرت سے رونے والا رجوع کرنے والا توبہ اللہ کے دربار میں کرنے والا تائب کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں لیکن اللہ کو تائب نہیں کہہ سکتے ہیں اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے بول سکتے ہیں لیکن جو چیزیں کتاب و سنت میں آئی ہیں اللہ کے اوساف میں اسی کے ساتھ اس کو یاد کیا جائے بندے کی طرف نسبت ہوگی تو طواب کا معنی ہوگا اللہ کے دربار میں کثرت سے رجوع کرنے والا اپنے گناہوں پر رونے والا معافی مانگنے والا اور اللہ کی طرف نسبت ہوگی کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کا قبول کرنے والا نبو التواب رحیم اللہ تعالی توبہ کے قبول کرنے والے ہیں کتنا روئے حضرت آدم علیہ السلام والسلام بحقی میں لکھا روایت نقل کی ہے اور فرمایا ہے کہ پوری امت کے آنسو ایک طرف رکھ دو اور اس معصیت پر کہ دانے گندم کھایا تھا اس کی توبہ کی ہے اور اتنا روئے ہیں اتنا روئے ہیں کہ پوری امت پر حضرت اعظم علیہ السلام کے آنسو بھاری پڑیں گے حدیثوں میں حضرت اعظم اور ہوا کا مختلف تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے حدیث میں فرمایا کہ بنی اسرائیل نے ان کو من اور سلوا ملا تھا من میٹھی چیز کو کہتے ہیں سلوا وہ بٹیرے جو ملی تھی کھانے کے لیے فرائی والی اس کے بارے میں کہا تھا کہ جمع کر کے مت رکھنا اس کو اسٹاک مت کرنا تازہ ملے کھا کے پاری ہو جانا ہم دوسرا دیں گے تازہ دیں گے تم کو باسی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ یہ کرم فرمانا چاہتے تھے بھی بنی اسرائیل نے اس کو جمع کرنا شروع کیا جب سے جمع کیا جب سے گوشت کا سڑنا شروع ہوا گوشت سڑتا نہیں اگر بنی اسرائیل بٹیرے جمع نہ کرتے وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے کہ اگر فریج میں آپ نہیں رکھیں گے گوشت کو تو وہ سڑ جائے گا چند گھنٹوں کے اندر سڑنا شروع ہو جائے گا اور حدیثوں میں صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ فرمایا کہ اگر حضرت ہوا خیانت نہ کرتی تو دنیا میں کوئی خاتون خیانت نہ کرتی اب سوال ہوتا ہے کہ حضرت حوبا کا اور دادی کی خیانت کیا تھی علماء نے لکھا کہ دادی جان کی خیانت صرف اتنی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام وسلام کو دانا کھانے کے لیے اور پھل کھانے کے لیے ترغیب دی اور اس کو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ غیر مخلصانہ مشورہ دیا دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام والسلام نے وہ دانا کھایا تھا اس کے بعد دنیا میں بھیجا گیا تو قضائے حاجت کا تقاضا شروع ہوا پیٹ میں درد ہوا سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے پکارا حضرت جبریل علیہ السلام کے کہ او جبریل آؤ بہت پیٹ میں درد ہے تکلیف میں ہوں کیا ہے بتایا کہ اس طرح سے حاجت برائی کی جائے گی اور قضائے حاجت اس طرح سے کرتے ہیں طریقہ بتا دیا مختلف انبیاء کرام کو مختلف کام بتائے گئے ہیں اور انہوں نے کام بھی کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام ٹوکریاں اور زمبیلیں بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام زیرہیں بناتے تھے حضرت عزویس علیہ السلام درزی تھے سب مختلف انبیاء نے مختلف کام کیے ہیں تو قضاء حاجت کا تقاضا بتا دیا کہ یہ اس طرح سے تکمیل کی جائے گی پھر حضرت ہوا کو حیض کا عارضہ لائق ہوا تو انہوں نے پکارا کہ یہ کیا شروع ہو گیا تو فرمایا کہ ہر درشے ان کا کب اللہ والا بنا کے آدم یہ تم کو ہوا ہے ابھی بنا کے آدم ہے ان کو یہ عارضہ جو ہے وہ ہمیں کیا لاحق رہے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے موقع پر یہ عارضہ لائی ہوا تو بہت روئی یہ کیا عارضہ اس وقت درپیش ہے مجھے ادھر عبادت کرنی ہے ادھر یہ ہے فرمایا یہ تو ایک چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا کے آدم پہ لی تھی دوسری بھی روایتیں اس سلسلے میں لیکن صحیح بات یہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دادا آدم پر دو چیزوں میں اللہ تعالی نے مجھے فضیلت دی وہ کیا ایک تو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو اور دادا کو ورگلایا اور وسوسہ اندازی کی اور کوشش کی وسوسہ اندازی کی اور مجھے شیطان ورغلا نہیں سکتا میرے شیطان کو اللہ تعالیٰ نے منقاد اور فرما بردار بنا دیا ہے لا الا خیرا مجھے خیر کے علاوہ وہ حکم دے نہیں سکتا منقاد بنا دیا گیا ہے خیر کا حکم دے سکتا ہے شر کی کوئی وسوسہ اندازی شیطان سرکار کے اندر نہیں کر سکتا اور فرمایا دوسری فضیلت یہ عطا فرمائی ہے اور یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ حضرت ہوا نے غیر مخلصانہ مشورہ دیا حضرت آدم علیہ السلام والسلام کو لیکن میری ازواج جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں وہ کوئی غیر مخلصانہ مشورہ نہیں دیتی وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں مددگار ہیں میری معین ہیں اور حدیثوں میں ایسی بیوی کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے جو اپنے شوہر کے اچھے کاموں میں مددگار بنے معین بنے مددگار بنے اس کی فضیلت بیان فرمائی سلح بدیلیا کے موقع پر جب صلح ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ اٹھو اور اپنی قربانیاں یہیں پیش کر دو اور اپنے احرام کھولو لیکن صحابہ کرام انتہائی طور پر سکتے میں تھے ان کو یہ صلح سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ یک طرفہ صلح ہے یہ سلام میں دونوں طرف کی رعایت ہوتی ہے اس میں ایک ہی طرف کی رعایت ہے دوسری طرف کی بالکل نہیں ہے تو حضور تشویش میں تھے کہ مانتے کیوں نہیں ہے میری بات صحابہ سے زیادہ فرما بردار کون اور حضور کا متی کون تو اطاعت اور فرما برداری کے بجائے جو ہے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہے ہیں تس سے مس بھی نہیں ہو رہے ہیں کیوں فرماتے ہیں کہ ازواج متحرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے ان کے سامنے بات رکھی کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا ہے حلق کا اور قربانی کا لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں ہیں کیا یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے تو متحرہ نے کہا کہ نہیں یہ سکتے میں ہیں کہ نافرمانی نہیں کر رہے کو یہ سلح گلے سے اتر نہیں رہی کیونکہ سلح کی دفعات اس طرح کی تھی کہ کوئی بھی منظور ہم ہوتے تو بھی نہ کرتے لیکن سرکار نے عجیب طریقے پر ہر چیز کو منظور فرمایا محمد الرسول اللہ مت لکھو محمد ابن عبداللہ لکھو تو منظور تمہارا آدمی ہماری طرف آئے گا نہیں دیں گے ہمارا آدمی تمہاری طرف آئے گا دینا پڑے گا منظور ہوئی ہاں، ہوگی تو میں کیا کروں ایسے وقت میں بڑے خیر کا مشورہ دیا اور یوں کہا کہ آپ سب سے پہلے قربانی کر کے حلق کروا دیجیے آپ کو دیکھتے ہی صحابہ ٹوٹ پڑے دیکھیے کیسی رائے دی کیسا مشورہ دیا جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی فرمائی اور اپنا حلف کیا صحابہ کرام دوڑتے ہوئے گئے اور اپنی قربانیاں ذبح کرنا شروع کر دی تو امت کی ماں نے نبی کو بڑا اچھا اور بڑا زبردست مشورہ دیا یہاں اللہ تعالیٰ پر ماتے پتلب کہا جب مرتبی والے حضرت یونس علیہ السلام والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے نقل کیا ہے کہ جب ان سے چوک ہوئی جیسا کہ قرآن کریم میں مجبور ہے اجازت نہیں کی ابھی اور قوم کو اعلان کر دیا اور عذاب کی خبر دے کر روانہ ہوئے مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو پڑھ رہے تھے الہ الا انت ان انی کنت من الظالمین یہ آیت کریمہ اپنی جگہ بڑی اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے کہ فضائل بیان کیے گئے ہیں مشکل اوقات میں اس کا ختم کیا جاتا ہے تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام وسلام کو کلمات توبہ بھی اللہ نے تلقین فرمایا پھر حضرت حوا نے بھی یہ کلمات سیکھے انہوں نے بھی کہے سیرا جمع کر لائے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ توبہ انہوں نے بھی کی انہوں نے بھی کی اللہ فرماتے ہیں ہم تو بڑے توبہ کے قبول کرنے والے اور بڑے رقم فرمانے والے ہیں پھر دوسری مرتبہ کہا ان بے منہا جمیا بس یہ جنت سے نکل جاؤ اور دنیا میں تمہارا جہاں ٹھکانا ہے جاؤ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام والسلام کا مرود ہندوستان میں ہوا اور حضرت ہوا کو جدہ میں اتارا گیا ہے اس لیے ان کا نام جدہ رکھا ہے کچھ لوگوں نے دوسرے باتیں بھی کہی ہے کہ صفا اور مروا صفا پر حضرت آدم علیہ السلام کا اترنا ہوا مروا پر حضرت ہوا کا اترنا ہوا صفا صفی اللہ سے نکلا ہے مروا امراد سے نکلا ہے بہرحال یہ روایتیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہما یاتی نکم منی ہوتا تم میں سے دنیا میں جانے کے بعد میری ہدایات پر جو عمل کرے گا منتبیہ ہوتا ہے جس نے میری باتوں کو مانا میری ہدایات پر عمل کیا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان کو باہر کی دنیا کا غم بھی نہیں ہوگا اور خوف نہیں ہوگا اور اندر سے کڑن بھی نہیں ہوگی اس سے معلوم ہوا کہ ہدایات ربانی پر عمل کرنے والے بے فکری سے زندگی گزارتے ہیں جو ہدایات ربانی پر چلے گا اور اس کے رسول کی بات کو مان کر چلے گا تو اللہ تعالی اس کو بے خوف کر دیں گے دنیا کے جتنے خوف ہیں وہ اس کو لائف نہیں ہوں گے خوف جو ہے وہ مستقبل میں آنے والے خطرات پر بھی بولا جاتا ہے اور باہر جو چیزیں ہیں اس پر بھی خوف کا اطلاق آتا ہے اندر جو ہوتا ہے وہ حزن و ملال ہوتا ہے تو باہر کی چیزوں پر خوف اندر کی چیزوں پر حزن اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ گزشتہ جو واقعات ہیں اس پر انسان سوچتا ہے اور جو پورن محسوس کرتا ہے اس کو حزن کہتے ہیں تو فلا خوف علیہم ولا یا زنون اس سے یہ نہیں کہا کہ ولا حزن لہم بلکہ ولا ولاحوم یا کہا اور یہاں فائل کی زمین کو مقدم کیا ہے حسن کے مقابلے میں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ در حقیقت احمد اللہ اور اللہ والے جو ہیں اب وہ فکری خوف جو ہوتا ہے جو بشری نقطۂ نظر سے لگا ہوا ہوتا ہے جیسے حضرت موسا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور پہلی مرتبہ وہ سانپ بنا تو حضرت موسا علیہ السلام گھبرائے فکری خوف ہے اس کو منع نہیں کرتے تو بشری تقاضوں کے اعتبار سے جو خوف وقتی طور پر آئے وہ اس میں نہیں قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ اخروی جو خوف ہے اور وہاں کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے جو دہشت اور جو خوف ہوتا ہے وہ در حقیقت مراد ہے ودین اکثر آیاتی نا یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ ایمان والوں کا اور ان کے نتائج کا تذکرہ کرنے کے بعد کافرین کا اور ان کے انجام کا بھی ذکر فرما دیں وہ لدین اور وہ لوگ جنہوں نے دین کی تکفیر کی ہے اور اللہ کا انکار کیا ہے اور تقزیب کی ہے اور جھٹلایا ہے اللہ کے دین کو ان کا انجام کیا ہے الائے گا النار یہ لوگ ہیں اصل میں جہنم ہی اور جہنم میں رہنے والے ہم فیہا ہاں اس میں ہمیشہ کے لیے ان کا بود و باش ہوگا یہ وہاں رہیں گے ایمان والوں کے لیے تو یہ وعدہ بیان فرمایا کہ لاکھوں خوف علیہم ولا یا یحزنون ان کو یہ آخرت میں آنے والے مراحل اور جہنم کا ڈر اور پریشانیوں سے اللہ تعالی نجات دے دیں گے کامیابیاں عطا فرمائیں گے اور بے خوف اور استراحت کی زندگی پائیں گے دنیا میں راحتیں پائیں گے آخرت میں بھی انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور اس کے مقابلے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 عطا فرما تیرے دربار میں سچی توبہ جو ہے وہ نصیب فرما رونا دھونا نصیب فرما اور اے اللہ اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگنا ہمیں نصیب فرما اور اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دن رات میں ہونے والے گناہ معاف فرما جانے انجانے میں ہونے والے گناہ معاف فرما اے الہ العالمین اپنی رضا دائمی عطا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما اے اللہ جو نازک حالات چل رہے ہیں اپنے فضل سے ان کو سازگار بنا دے خیر کی اور عافیت کی شکلیں اپنے فضل سے پیدا فرما دے اے الہ العالمین یہ تنگی کے حالات کو ختم فرما اور اے اللہ امن و امان عطا فرما اے الہ العالمین جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما جو مقروض ہیں غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اے الہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ میں ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما اے اللہ تیری یادوں بھری زندگی عطا فرما اے اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما اے الہ العالمین نمازوں کا پابند بنا تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرما فرمان درخت کی قیاد ہاں، پہلے بھی بتایا تھا لا میں ناک سے دماغ کی طرف سر کو اٹھانا لا اور الہ میں دائیں کندھے کی طرف لے جانا اللہ میں الٹے ہاتھ کی طرف سینے سے تم دو انگل نیچے دل ہے وہاں گر لگا یہ ذکر کرنے کا لا الہ الا اللہ کا جو عرض ہے وہ یہ ہے باقی جو اوراد ہے اس میں ایک ہی طرف جو ہے وہ ضرب لگتی ہے اس میں اٹھانا اور وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی بہرحال یہ ذکر اللہ تھوڑی دیر کریں گے پھر تھوڑی دیر مراقبہ کریں گے مراقبہ اللہ کی رحمت کے انتظار میں اور اللہ کے دھیان میں بیٹھنے کا نام ہے کہ پوری توجہ اور پوری عنابت کے ساتھ پورے رجوع کے ساتھ اور دل کی بیداری کے ساتھ غفلتوں کو چھوڑ کر ایک دم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اپنے آپ کو دل کی طرف دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اس کا نام در حقیقت مراقبہ ہے مراقبہ کئی ہیں جن میں سے یہ ایک مراقبہ ہم لوگ کرتے ہیں اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور لا الہ الا اللہ اور الا اللہ اور اللہ اللہ اور اللہ کی ایک بس بھی ان اللہ کریں گے تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اور تیرے سوا بس جو دے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں تیرے سوا موجود پینے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو لگے بس کا تمہیں آخر ورد وردوبار جا ج جی ترقا இல்லல்லா இல்லல்லா இல்லல்லா chúng ta có được نہ ہو سب کو دل کی طرف ذرا سا جھکانا اور لگاتار ایک ہی خیال اور ایک ہی تصور باندھنا اللہ کی رحمت برس رہی ہے اور دل میں سما رہی ہے دل اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے بس یہ لگاتار تصور کی کا نام در حقیقت مراقبہ ہے مراقبہ رحمت کہلاتا ہے اللہ کی رحمت برس رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ اے ہو دل اب مشغول شو مشغول شو مشغول شو عزیز و دوستو یارو یہ دنیا دار پانی سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے دل مغموم کو مسرور کر دے یہ کہ جب آنکھیں بند ہو یہ سوچے کہ آج تو اختیار میں تھا تو میں نے آنکھیں بند کر دی ایک دن وہ بھی آئے گا جب جسم پر میرا کوئی اختیار نہیں رہے میں بے اختیار ہو جاؤں گا دنیا کی کسی چیز سے میرا کوئی تعلق نہیں رہے گا سوچتے رہنا چاہیے کہ یہ سب چھوڑ کر ایک دن جانا ہے لا إله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ طبقة مرضوعة كريم الكعبة اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجينا بها جميل أموال والآفات تمضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عند دعال الدرجات تبلغنا بها افضل الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات ان تعالى كل شيء قدير اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم تحمل قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور إليك رب فحببنا وفي وفي أنفسنا لك فذللنا أعين الناس فعظمنا على على صراطك المستقيم الأخلاق الأخلاق وعن سيء فجنبنا يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا سسل نہ اے اللہ بہت گناہ گار ہے اے اللہ بہت بڑے اداکار ہیں اے اللہ بہت بڑے ادراری پاکی ہیں اے اللہ مجرم ہیں اے اللہ سیاکار ہیں اے اللہ ریاکار ہیں اے اللہ ضیاکار ہیں اے اللہ پھر بھی تیری رحمتوں کے خاصگار ہیں پھر بھی تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے اللہ مغفرت کی جیت دے دے اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے اے اللہ اگر ت نے معاف نہیں فرمایا تو کوئی اور نہیں جو ہمیں معاف کر سکتا ہے اے اللہ تیرے دروازے سے نکال دیے گئے تو کوئی اور دروازہ نہیں جہاں جا کر بھیک مانیں گے اللہ اپنے دروازے سے ہمیں محروم نہ فرما اللہ کرم کی بھیک دے دے اے اللہ مفترت کے فیصلے فرما دے اے اللہ اپنی رضا کے فیصلے فرما دے اے اللہ کی اصلاح فرما دے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے اللہ آنکھوں کے گناہوں سے بچا دے اللہ زبان کے گناہوں سے حفاظت فرما اللہ کانوں کے گناہوں سے حفاظت فرما اللہ شرمگاہوں کے حفاظت گناہوں سے حفاظت فرما اللہ پیر سے ہونے والے گناہوں سے حفاظت فرما اللہ تیرے علاوہ بچانے کوئی نہیں اور تیرے علاوہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں اے اللہ تیرے دربار میں مانگنے والا اور اللہ تجھ سے لینے والا بنا دے اے اللہ تجھ سے ہونے کا پکا اور یقین نصیب فرما اے اللہ سنتوں کا اہتمام نصیب فرما اس کے رسول اور محبت رسول اور ابتدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما اے اللہ دلوں کے بگاڑ دور فرما دے اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے اللہ میں سو فیصد شریعت کا دعوے بنا دے اللہ تیرے احکام کا فرما بردار بنا دے اے العالمین نمازوں کا عاشق بنا دے اے اللہ کثرت سے قرآن کریم پڑھنے والا بنا دے اے اللہ تیری یادوں سے لبریز زندگی عطا فرما اے اللہ غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما اے اللہ معاشیات اور گناہوں سے بچا دے اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا دے العالمین دل کو نور معرفت سے منور فرما دے اللہ ہمارے قلوب کو جاری فرما دے اللہ انہیں چمکا دے اللہ تیرا دھیان نصیب فرما دے اللہ تیرا ذوق تیرا شوق تیری معرفت تیرا عشق عطا فرما دے اے اللہ سیاد کو حسنات سے مبدل فرما دے اے اللہ نیکیوں کا دائیا عطا آتا فرما دے اللہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والا بنا دے اس کے کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور سیاحت سے بچنے کی ہمتیں عطا فرما چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے اور معاشیات سے پرہیز نصیب فرما حفاظت عطا فرما جو اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما جو جنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنوں کو دور فرما جو اللہ مقروض ہے غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما جن کے ہاتھ تب ہے اللہ وسعت عطا فرما جن کے کاروبار ٹھپ ہے اللہ برکتیں ادا فرما اللہ خیر اور حافظتیں مقدر كرنا اللہ روزیوں میں برکتیں عطا كرنا اللہ جو ناگتا بے حالات ہیں انہیں ختم كرنا اللہ آسانی کی شکلیں پیدا فرما اور اللہ سختیوں کی شکلیں ختم كرنا اللہ ہمارے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرما ہماری نادانیوں کی وجہ سے اللہ ہماری پرشش نہ فرما اے الہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے منظور فرما www.attableek.com The Reviver of